جناب حمام سے روایت ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ مدائن میں ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرا رہے تھے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قمیض سے پکڑ کر کھینچ لیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں جب آپ نے مجھے کھینچا تو مجھے بھی یاد آ گیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو ستانوے